میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں جہان نے سر جھٹکا اور پھر گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھنے لگا تاحد نگاہ کپادوکیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی پہاڑ خاکی میدان عجیب و غریب ساخت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن ہے غبارہ اب درختوں کی ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا درختوں کے سر اور ٹوکری کی منڈیر برابر سطح پہ تھے وہ خوبانی کے درخت ہیں پھلوں کے بوجھ سے لدی شاخیں اور پکی خوبانی کی رسیلی مہک کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضی بھول گئی تھی نہیں حیا نے قطیت سے نفی میں سر ہلایا ہاں جہان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈیر پہ جھک کر قریب سے گزرتے درخت کی ایک ٹہنی کو ہاتھ بڑھا کر پکڑا یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیلون اس لیے اڑایا جاتا ہے تاکہ تم ان کو توڑ سکو حیران سی حیا کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول کر رہ گئی بیلون آہستہ آہستہ اسی طرح ہوا میں تیرتا رہا دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پارٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی کیا تم کھاؤ گی اس نے پوچھا مگر انکار سن کر پھل بہارے کو تھما دیا اس نے اپنے پرس سے پہلے رومال نکالا اس سے خوبانی اچھے سے رگڑ کر صاف کی پھر کھانے لگی عائشہ گل کی بہن تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا اسے اچانک یاد آیا دیرین کیوں کے زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا جب تم اس سے فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہی تھا میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر کہنے کے ساتھ اس نے برو سوالیہ انداز میں اٹھائی خائے نے اسے دیکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اس کی آنکھ کے قریب لگا نشان دیکھ کر ہی تکلیف ہوتی تھی ہم روہیل کے ولیمے تک واپس پہنچ جائیں گے نا جہان ہاں شور بس دو دن مزید لگیں گے کپا دوکیا میں پھر مجھے یہاں سے جانا ہے غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اڑتا جا رہا تھا دور صبح کی سفیدی آسمان پہ پگھلنے لگی تھی درخت نیچے رہ گئے تھے پھر کہاں جاؤ گے یہاں سے انقرہ وہاں ایک کام ہے پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کے بارڈر پہ ادھر جانا ہے پھر ادھر سے شام تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا ہے یا بارڈر سے کیوں جاؤ گے ایئرپورٹ سے چلے جاؤ اپنے تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا تھا جہان نے گردن موڑ کر ایک افسوس کرتی نگاہ سے اسے دیکھا مادام پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر اللیگل ہوں بارڈر کراس کر کے آیا تھا رات میں اور ایسے ہی واپس جاؤں گا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تم تم الیگل غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کر کے جاؤ گے اس نے دبی آواز میں دہرایا وہ دونوں اپنی زبان میں بہت آہستہ آواز سے باتیں کر رہے تھے مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا مجھے اسی طرح واپس جانا ہے ویسے بھی شام کے لیے ترکوں کو ویزا درکار نہیں ہوتا مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئی پھر کب جانا ہے ابھی نہیں کل بتاؤں گا دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی وہ اب فیری چمنیز کے اوپر اڑ رہے تھے فیری چمنی یا پری بجلاری ایک قدرتی ساخت تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس پہ چھوڑ گیا تھا کافی فاصلے پہ اونچے اونچے ستون سے کھڑے تھے جن کے سروں پہ ٹوپیاں تھی بالکل جیسے مشروم کھمبیاں ہوتے ہیں بس ان کھمبیوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھی مطلب بارڈر تک ہم ساتھ جائیں گے ہم انقرہ تک ساتھ گئے یہ بہت ہے تم اب ادھر کیا کرو گی وہ جیسے اکتایا تھا ہماری بات ترکی کی ہوئی تھی ڈیل ڈیل ہوتی ہے بس اب ہم بارڈر تک ساتھ ہیں ویسے تم تو صرف دو دوکیا دیکھنے آئی تھی نہیں اس کے انداز پہ حیا کا دل چاہا زور سے کہے کہ نہیں ہرگز نہیں مگر انا انا ہر دفعہ آڑے آ جاتی تھی ہاں اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن میں رہ بھی نہیں پاؤں گی اس لیے اس کو میرا احسان گردان نہ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی ہاں میں نے یقین کر لیا ویسے اب اس جگہ کو دیکھ کر بتاؤ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے اسلام آباد آف کورس وہ مسکرا کر بولی تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو بہار یقیناً ان سے بور ہو کر پنار کو مس کرنے لگی تھی انسان کا ازل سے ابد تک کا مسئلہ اپنی تعریف کرنے والے اسے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں میں آتا ہوں تمہارے پاس پھر وہ حیا کی طرف مڑا اسے کچھ بھی مت بتانا غلطی سے بھی نہیں فکر نہ کرو مجھے راز رکھنے آتے ہیں جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا وہ ایک نظر بہت اپنی اپنی سی تھی جیسے وہ دونوں شریک راست تھے اپنے تھے رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں وہ اسی خوشگوار موڈ میں کہنے لگی اور تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی مگر یو نو واٹ جہان اصل میں تم ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہو سکتی ہے روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتا بھی نہیں چلا جہان اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ مسکرایا میری بیوی جتنی بھی ہو مجھ سے دو قدم ہمیشہ پیچھے رہے گی ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے میرے پاؤں کو کیا ہوا بالکل ٹھیک تو ہے اس نے شانے اچکا کر کہا اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کیا تھا مگر وہ ظاہر ہونے دے یہ نہیں ہو سکتا تھا جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پہ جا بیٹھا جہان اسے مت ڈانٹنا میں اسے لے کر آئی ہوں اور پھر حیا تمہیں معلوم ہے تم مجھے کب بہت اچھی لگتی ہو وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکھی آنکھیں ذرا سی حیرت سے پھیلی کب جب تم خاموش رہتی ہو حیا کی بھاویں بھیج گئیں اور وہ چہرہ پورا موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی وہ دونوں اب دھیمی آواز سے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے بیلون اب پیری بجلاری کے این اوپر ہوا میں کشتی کی طرح تیر رہا تھا رات کا کھانا ان دونوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا تھا جہان صبح بیلون سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا اسے مہم سی امید تھی کہ شاید وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا اس کا دل کسی پینڈولم کی طرح امید اور نا امیدی کے درمیان گھومتا رہا یہاں تک کہ کہ اس نے خود کو سمجھا لیا وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا اسے اپنے بھی کام تھے آشیانہ میں آج دو تین مزید فیملیز آئی ہوئی تھی پھر بھی مولود بے اور مسز سونا ان کا پہلے دن جتنا خیال رکھ رہے تھے رات میں وہ سوئی تو فجر کے لیے اٹھی پھر نماز پڑھ کر دوبارہ سے سو گئی قریباً دو تین گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی آبلا آبلا فاتح پکار رہا تھا ایک تو یہ آبلا کا زبردستی کا بھائی بھی نا آرام نہیں کرنے دے گا وہ جب کلستی ہوئی دروازے تک آئی وہ جا چکا تھا دروازے کے دور سے البتہ اس نے ایک خط کا لفافہ ڈال دیا تھا اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا اسے کھولا اور اندر رکھا سفید موٹا کاغذ نکالا اوہ یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی ہوپ سطر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی یعنی وہ دو بجے مل رہے تھے کدھر جگہ اس نے نہیں لکھی تھی مگر وہ سمجھ گئی تھی وہ ان کے پاس آئے گا پھر اکٹھے وہ کہیں جائیں گے بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سفید گلابوں کا بکے بھی پڑا تھا جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ رکھی میز کے گلدان میں سجا دیا گلاب کی تازہ دل فریب مہک دنیا کی سب سے الگ مہک ہوتی ہے بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق تھا وہ نہ میٹھی ہوتی تھی نہ نمکین بس کوئی الگ سا ذائقہ تھا ابھی یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی اگر بہارے اٹھ کر دیکھ لیتی تو کتنی شرمندگی ہوتی بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے تھے یہ کہاں سے آئے ہیں عبد الرحمن نے بھجوائے ہیں وہ بستر سمیٹ رہی تھی کتنے پیارے ہیں حیا بہارے ذرا رک کر بولی کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں وہ جو بیٹ کور طے کر رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا تمہیں لگتا ہے مجھ جیسی لڑکی ایسا کر سکتی ہے سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی سو الٹا سوال کر لیا ڈیڑھ بجے وہ تیار سی ہو کر اپنے صوفے پہ بیٹھی تھی انتظار اس دنیا کی سب سے تکلیف دہ ہے بار بار گھڑی کو دیکھنا جانے کب آئے گا وہ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا دو بجے کا وقت ہی لکھا تھا اس نے وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی پھر ٹھہر گئی یوں تو وہ عام سی سطر تھی مگر کچھ تھا اس سطر میں جو غلط تھا بہارے اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر وہ پڑھنے لگی ہاں یہ اسی نے لکھا ہے یہ اسی کی لکھائی ہے دیکھو ہر ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے جو چیز اسے الجھا رہی تھی بہارے نے اس کی نشاندہی کر دی وہ ذرا سی چونکی ہاں مگر کیوں جب اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھا تھا دکھاؤں تمہیں وہ جھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک گلابی ڈائری نکالی پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا تھا اس پہ لکھا تھا my very elegant mother just ہے اس نے اچھمبے سے وہ عبارت پڑھی ہر لفظ کا پہلا حرف بڑا تھا دیکھو ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بنتا ہے مائی کے ایم سے مرکری ویری کے وی سے وینس ای e سے ارتھ اور اس طرح یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی ہے سناؤ نہیں مجھے یہ دیکھنے دو اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کے ہر بڑے حرف کو علیحدہ نیچے اتارا اس سے بھی کوئی دوسرا فقرہ بنے گا شاید الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے وہ چھ حروف ایک ساتھ لکھے ہوئے اس کے سامنے تھے اہلارا اہلارا اس نے بے یقینی سے دھرا کر بہارے کو دیکھا اہلارا بہارے گل چیخی اللہ اللہ قریباً بھاگتے ہوئے اس نے اپنا پرس اور ابایا اٹھایا پھر گھڑی دیکھی دو بجنے میں زیادہ وقت نہیں تھا وادی اہلارا کا نام اہلارا گاؤں کے نام پہ تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھا یہ وادی یوں تھی کہ دو دیو ہیکل چٹانیں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں ان کے درمیان سے دریا بہتا تھا اور جنگل بھی تھا اطراف میں پہاڑ تھے یہ درمیان کی وادی اہلارا وادی تھی سیاح اکثر کپادوکیا میں عشق وادی یعنی لو ویلی گل شہر یعنی روز ویلی اور اہلارا ویلی وغیرہ میں ٹریکنگ کے لیے آیا کرتے تھے اہلارا کا ٹریک یہ تھا کہ ایک چٹان سے دوسری چٹان تک دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جاتا تھا اصل ٹریک سولہ کلومیٹر لمبا تھا مگر دو شارٹ کٹ بھی بنے تھے ایک سات کلومیٹر جبکہ دوسرا ساڑھے تین کلومیٹر لمبا تھا یہ اس کا اندازہ تھا کہ آپریشن کے باعث وہ بہت زیادہ پیدل نہیں چل سکتا ہوگا اس لیے وہ انہیں سب سے چھوٹے ٹریک کے دہانے پہ مل جائے گا مولود بہن نے انہیں وہیں ڈراپ کر دیا تھا دو کپ کے بچ چکے تھے اور ان کو کافی دیر ہو چکی تھی وہ ان سے سے پہلے کا پہنچ چکا تھا کی چہل پہل میں بھی دور نے اسے دیکھ لیا تھا ایک بڑے پتھر پہ بیٹھا سر پہ پی کیپ کندھے پہ بیگ اور گلاسز سامنے گرے شرٹ پہ اٹکی ہوئی دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر وہ انہی کو دیکھ رہا تھا وہ درمیانی رفتار سے چلتی بہارے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف بڑھ رہی تھی وہ بھاگ کر اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی اسے جہان پہ غصہ تھا کیا تھا اگر وہ انسانوں کی زبان میں بتا دیتا کہ اہلاڑا ویلی آ جاؤ اگر جو وہ یہ کوڈ نہ جان سکتی اگر جو وہ نہ مل سکتے تب لیکن تب بھی وہ اسی پہ ملبہ ڈالتا آخر وہ اس جیسی اسمارٹ تھوڑی تھی وہ دونوں اس کے قریب آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا میری لغت میں دو بجے کا مطلب ایک بج کے پچپن منٹ ہوتا ہے اور اب ٹائم دیکھو وہ سنجیدگی سے سرزنش کر رہا تھا کاش اس کی یہ لغت کتابی شکل میں دستیاب ہوتی تو وہ اسے اٹھا کر اف اچھا پھر واپس چلی جاتی ہوں خیر اب تو میں نے اتنا وقت ضائع کر لیا آؤ اب چلتے ہیں ہاتھ سے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسی جانب چل پڑا تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسی ہوں بہارے نے احتجاجن اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا سوری تم کیسی ہو بجائے جھڑکنے کے وہ معذرت کرنے لگا بہارے بہت اچھی کہہ کر اسے آشیانہ کے بارے میں بتانے لگی جہاں دنیا کی سب سے اچھی لڑکی پنار رہتی تھی اچھا ہاں حیا اس کی بات سنتے سنتے اس نے ایک دم حیا کو پکارا وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تمہیں آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے ٹریک پہ جانا ہے میں نے تو صبح ہی بتا دیا تھا میری سمجھ میں اب آیا ہے یو ایڈیٹ ہاں تو اور تم ان جوتوں کے ساتھ آئی ہو ذرا خفگی سے کہتے ہوئے اس نے حیا کے قدموں کو دیکھا حیا نے اس کی نگاہوں کے تعقب میں گردن جھکائی اور ایک کراہ اس کے لبوں سے نکلتے نکلتے رہ گئی اللہ اللہ وہ جلدی میں وہی سرخ ہیل پہنائی تھی ہاں میں ان جوتوں میں بھی دو گھنٹے پیدل چل سکتی ہوں اور ڈی جے نے ہی کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ ہار نہ مانے پھر وہ کیسے ہار مان لیتی شیور تمہارا پاؤں ٹھیک ہے میرا پاؤں چلو اب وہ اکتا کر کہتی آگے بڑھ گئی بہارے نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا وہ گھنے درختوں میں آگے بڑھتے جا رہے تھے دریا ساتھ ساتھ چل رہا تھا دونوں اطراف خشک اونچی چٹانیں تھیں جن میں غار کی صورت چرچ بنے تھے تھوڑی دور جا کر ہی اس کا پاؤں جواب دینے لگا تھا وہ مجھ جس کو وہ کب سے نظر انداز کرنے لگی تھی شاید موچ سے بڑھ کر تھی ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے جب جہان نے کہا کہ ذرا رک جاتے ہیں بائیں جانب چٹان میں سیڑھیاں بنی تھیں جو اوپر ایک غار نما چرچ میں جاتی تھیں وہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے اوپر آ گئے بہارے کو اس نے اپنا کیمرہ دے کر چرچ کی تصاویر بنانے اندر بھیج دیا اور خود وہ سیڑھیوں کے دہانے پر اوپر نیچے بیٹھ گئے کیا تم مجھ سے خفا ہو وہ جو نیچے گہری وادی دریا اور چٹانیں دیکھ رہی تھی اس کے دوستانہ انداز پہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تمہیں ایسا کیوں لگا یوں ہی حالانکہ اب تو میں تمہیں اپنے ساتھ بارڈر تک بھی لے کے جا رہا ہوں مگر تم ہمیشہ خفا رہتی ہو کہنے کے ساتھ اس نے کندھے سے اپنا بیگ اتارا اور اندر سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا نہیں میں خفا نہیں ہوں اور تمہارا پروگرام اس نے اسے نقشہ کھول کر دونوں کے درمیان میں پھیلاتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی دیکھو یہ کپادوکیا ہے جہاں ہم ہیں اس نے نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی حیا نے اس بات میں سر ہلایا اس پل وادی اہلارا پہ ہر سو چھایا سی تن گئی تھی ٹھنڈا میٹھا سا موسم اور نیچے بہتے دریا کا شور یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر اس نے بارڈر کی موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے کلیس نام کا ہم نے کیلس جانا ہے وہاں سے یہ بارڈر کراس کر کے میں ادھر شام کے شہر ایلپو چلا جاؤں گا کیلس سے بارڈر قریباً تین کلو میٹر دور ہے منگل کی رات ٹھیک ڈھائی بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود ہی پاکستان آ جاؤں گا اللہ اللہ وہ اتنی خطرناک باتیں کتنے آرام سے کر لیتا تھا کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہوگا وہ متذبذب تھی دل کو عجیب سے وہ میں ستانے لگے تھے حیا ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے یہ نو سو کلومیٹر لمبا ہے اب کیا سارے نو سو کلومیٹر پہ پہرا لگا سکتے ہیں بارڈر فورسز والے نہیں نا سو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں ہر رات کتنے ہی لوگ اس بارڈر کو پورے پورے اہل و عیال سمیت کراس کر لیتے ہیں وہ بہت بے نیاز سے انداز میں نقشہ لپیٹتے ہوئے بتا رہا تھا حیا نے اچھمبے سے اسے دیکھا اور بارڈر سیکیورٹی فورسز وہ کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتے وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی مگر دھیان میں نے تو سنا ہے کہ اس بارڈر پہ بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں پڑنے پہ پھٹ سکتی ہیں وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی وہ اتنا ہی پرسکون تھا او مجھے پتہ ہے کون سی سرنگ کہاں ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا تم فکر مت کرو وہ کچھ دیر اسی طرح باتیں کرتے رہے پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا نماز پڑھ لوں میں ذرا وہ اٹھ کھڑی ہوئی جہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا جب تم وضو کرنے کے لیے جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو میں انہیں اتاروں گی ہی نہیں میرا دین بہت آسان ہے وہ نیچے اتری دریا سے وضو کر کے صاف جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑی اور جب وہ واپس آئی تو جہان اور بہارے آمنے سامنے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس کھڑے تھے تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی تم کیوں کر رہی تھی ایسا وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا سر جھکائے کھڑی بہارے نے من منانا چاہا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ بھی نہیں سنا بس تھوڑا سا خود بخود میں تمہارا خود بخود اچھی طرح سمجھتا ہوں میری بات کان کھول کر سن لو اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو میں بہت برا پیش آؤں گا تمہیں سمجھ آیا جو میں نے کہا میں نے کچھ نہیں سنا تبھی جھان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اس تک آیا کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں میرا نہیں خیال اس نے کچھ اتنا خاص سنا ہے بہرحال میں اسے خبردار کر دیا تھا تم پریشان مت ہو اگر اس نے کچھ سنا ہو تو بھی سمجھ کہاں آئی ہوگی جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے ایک ایک بات ادھر بتائے گی اس پہ نظر رکھنا یہ کسی کا فون نہ کرے اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا تھا چارج پہ لگا تھا تم فکر نہ کرو واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی جہان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنے لگا حیا نے پلٹ کر بہارے کو دیکھا پھر آنے کا اشارہ کیا وہ خاموشی سے سر جھکائے اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے ان کے پیچھے چلنے لگی اس کا موبائل اس کے گلابی پرس کے اندرونی خانے میں رکھا تھا آخری باب آنے اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھی سلائیوں کو مہارت سے چلاتی سویٹر بن رہی تھیں اون کا گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب گرا پڑا تھا عائشہ گل ان سے فاصلے پہ بڑے صوفے کے کونے پہ ٹکی اون کے گولے کو دیکھ رہی تھی اس کی نگاہیں دھاگے پہ جمی تھی مگر ذہن کہیں دور بھٹک رہا تھا زندگی اب اون کے گولے کسی لگتی تھی کوئی اسے کب بن دے کب ادھیڑ دے سلائیاں اس کے ہاتھ میں تو تھی ہی نہیں عائشے تمہارا فون بج رہا ہے آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا اس نے نمبر دیکھا اور پھر ایک معصوم سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھو لیا بہارے نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا سلام علیکم اس نے مسکرا کر سلام کیا میں ٹھیک ہوں تم سناؤ ترکی والے کیسے ہیں اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی آنکھوں میں تمانیت کے سارے رنگ اتر آئے تھے ہاں بتاؤ کیا ہوا اس کے الفاظ سن کر آنے نے بے اختیار سلائیاں چلاتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی اس کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی کون سا بارڈر ترکی اور شام کا اس نے آہستہ سے دہرایا تھا آنے فاصلے پہ بیٹھی تھی ان کو سنائی نہیں دیا تھا مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا ضرور تھا وہ ان کو یوں دیکھتے پا کر زبردستی ذرا سی مسکرائی پھر معذرت خوانہ نگاہوں سے گویا اجازت طلب کرتی اٹھ کر کچن میں آ گئی آنے نے ذرا حیرت سے اسے گردن موڑ کر دیکھا وہ کچن کے کھلے دروازے سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پہ بات کرتی نظر آ رہی تھی آنے واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی ہاں کہو پھر میں سن رہی ہوں کاؤنٹر پہ کوہنی رکھ کر جھکے کھڑے عائشہ نے ایک محتاط نظر باہر لاؤنچ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آنے پہ ڈالی وہ اب اس کی جانب متوجہ نہیں تھی ذرا اونچا بولو اتنا آہستہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا کوئی آس پاس ہے اس نے رک کر سنا پھر اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے مجھے ساری بات سمجھاؤ اب اس نے پھر از کھلے دروازے سے چھانکا آنے اپنی بنائی میں مصروف تھی کیا ایک منٹ مجھے سمجھ نہیں آیا فلس کے کس طرف سے وہ بارڈر وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑی اور اس کے دروازے پہ نصب ہولڈر سے پین نکالا اور ساتھ ہی آویزہ نوٹ پیڈ کے اوپری صفحے پہ تیزی سے لکھنے لگی منگل کی رات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات دو سے تین بجے وہ اللیگل بارڈر کراس کرے گا اچھا اور روانی سے چند الفاظ گھسیٹے گئے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی اچھا اوکے اس نے پین واپس ہولڈر میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑا پھر تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہوا کوئی آ گیا ہے اچھا تم فون رکھو بعد میں بات کریں گے مرحبا اس کا مرحبا ادا ہونے سے قبل ہی فون بند ہو چکا تھا اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہرے گہرے سانس لے کر اپنے حواس بحال کیے دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہارنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب چاہیے ہوتے ہیں اس نے ہاتھ میں تہ شدہ کاغذ پہ نگاہ دوڑائی اس معلومات کے ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے ترکی کا تم پہ قرض ہے عائشے اپنے دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم ترکی کا ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے اس نے اپنے دل سے پوچھنا چاہا عجیب سا ہے جان اور تذبذب ہر جگہ غالب تھا تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں مگر نہیں عائشہ گل یہ سب کیسے کرے گی عائشہ گل تو کبھی کچھ نہیں کر سکتی اس نہج پہ وہ ذرا سی چوکی عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی عبد الرحمن ہمیشہ کہا کرتا تھا اس کا پسندیدہ فکرہ مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے آ لگا تھا وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے کے کنارے آٹکی آنے نے سلائیوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا کیا کہہ رہی تھی بہارے عائشہ نے بات ٹھیک سے سنی نہیں تھی بس نفی میں گردن ہلائی وہ کہیں اور گم تھی کیا اسے عبد الرحمان کو دکھا دینا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے کیا واقعی وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچے تھے اونچے سرسبز درخت اور ان کے درمیان سے دریا تنگ جھرنے کی مانند بہ رہا تھا پانی کے اوپر پل کی صورت لکڑی کے پٹے لگے تھے اور درمیان میں ایک لکڑی کا بڑا سا تخت تھا تخت پہ سرخ قالین بچھا تھا اور تین طرف منڈیر بنا کر گاؤ تکیے لگے تھے چوتھی طرف منڈیر نہ تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پیر پانی کو چھوئے سبز پانی سبز درخت اور اوپر جھلکتا نیلا آسمان پل کے اس پار جھونپڑے سے بنے تھے جن میں سے ایک سے وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر نکلی تھی زہر سے اثر تک وہ بس چلتے ہی رہے تھے پھر اس مقام پہ جہان نے انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام کے غرض سے چلے جانا تھا اس کو پھر گھنٹے تک آنا تھا وہ اس اسنا میں کھانا کھا کر اب نماز سے فارغ ہوئی تھی باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پہ بیٹھی پیر کے انگوٹے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی حیا نے اپنی سرخ ہیل اتار کر اندر جھوپڑے میں رکھ دی جہان کون سا دیکھ رہا تھا اور پاؤں سے ابایا ذرا سا اٹھائے ننگے پیر چلتی پل تک آئی بہاری کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مایا میں ڈوب گئے جہان سکندر کا ترکی واقعی بہت خوبصورت تھا عبد الرحمان کب آئے گا بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پہ لگے موتی پہ انگلی پھیرتی پانی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی آ جائے گا ابھی تم نے اتنی دیر کیا کیا اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تھی تو بہارے باہر آ گئی تھی کچھ بھی نہیں کیا اس نے بجھے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی تک باقی تھا کیا تم اس لیے اداس ہو کہ اس نے تمہیں ڈانٹا ہے وہ ہر وقت ہی ڈانٹتا ہے مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا سامنے سے ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے ذرا سے قطرے چونچ میں بھرے اور بغیر رکے پھڑ پھڑاتا اڑتا چلا گیا کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھی استفسار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سنا ہو تب بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی نہیں سنا میں نے کچھ سب مجھے کیوں الزام دیتے ہیں وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر دور جاتے پرندے کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پہ اڑتا جا رہا تھا شاید اس کے لیے چونچ بھر پانی ہی کافی تھا اس کی وسط بس اتنی ہی تھی اچھا پھر اداس کیوں ہوں حیا کیا جب میں پندرہ سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا تمہیں ایسی باتیں کیوں سوجی بہارے غنچہ کی شادی بھی پندرہ سال کی عمر میں ہوئی تھی نا غنچہ کون ہماری جدیسی میں رہتی ہے ہم سب گئے تھے اس کی شادی پہ عبد الرحمان بھی گیا تھا تصویر بھی ہے میرے پاس دکھاؤں حیا نے مینکان کے انداز میں سر ہلایا بہارے نے اپنا پرس کھولا اندرونی خانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا اسے اس کے موبائل کی جھلک نظر آئی تھی تمہارا فون تمہارے پاس تھا اس کو اچھمبا ہوا میں سمجھی تم نہیں لائی ہو میں لے آئی تھی چارج ہو گیا تھا کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں اس نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بہارے نے جھٹ سے زب بند کر کے بیگ پرے کر لیا میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو میرے یقین کیوں نہیں کرتی میں اچھی لڑکی ہوں حیا نے گہری سانس بھری اچھا ٹھیک ہے میں تمہارا یقین کرتی ہوں میں جانتی ہوں کہ بہارے گل اچھی لڑکی ہے اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتیں وہ باتیں ادھر سے ادھر نہیں کرتی اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا جہان تمہیں دو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا وہ تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی پرومس بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکال کر حیا کے سامنے کیا بس میرے پاس اس کا یہی فوٹو ہے حیا کو دکھاتے ہوئے بھی بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا اتنی سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی بھی لوٹایا نہیں کرتا تھا وہ شادی کے فنکشن کی تصویر تھی کوٹ میں نکاح تھا فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے بلیک سوٹ اور گرے شیٹ میں ملبوس وہ بس ذرا سا مسکرا رہا تھا ساتھ بیٹھی بہاریں اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھیں مصنوعی فیملی جو اب ٹوٹ گئی تھی پتہ ہے ہماری شادیوں میں نکاح کے بعد دلہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے ہاں میں جانتی ہوں تاکہ وہ علامتی طور پہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے مگر گنچا اتنی موٹی تھی کہ اس کے دلہے سے کرسی اٹھائی ہی نہیں گئی پھر وہ ذرا رکی مگر تم عائشے کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے عائشے کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی مگر عائشے کو تو پہلے ہی اس نے جیسے زبان دانت تلے دبائی کیا اسے پہلے ہی پتا ہے حیا نے بغور اسے دیکھا بہارے نے جھٹ گردن نفی میں ہلائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی پرامس اس نے تصویر احتیاطاً خط کے لفافے میں ڈالی اور اسے بیگ میں رکھ دیا کچھ تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا کچھ غلط تھا کہیں مگر خیر اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو اچھا اسے تنبیہ کرنا یاد آیا تو فوراً کی بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر نفی میں گردن ہلائی میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی وہ کیوں سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا ہوا سے پھڑ پھڑا رہا تھا جب ہوا کا بوجھ بڑھا تو وہ ایک دم سے ٹوٹ کر نیچے گرا تم برا مانو گی سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہوا نے پتوں کو اپنے پروں پہ سہارا دیے آہستہ آہستہ نیچے اتارا یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا تمہیں یہ ہے ہے الرحمن نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ مر جائے تو میں اسے جنازہ ضرور دوں گی کیا وہ ششدر رہ گئی سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا احرارہ کے دریا کی سطح پہ درختوں اور آسمان کا عکس جھل ملا رہا تھا اس عکس پہ تیرتا پتا ان کی سمت آ رہا تھا ہاں اس نے بہت دفعہ ایسا کہا چھوڑو ان باتوں کو اس نے خفیف سا سر چھٹکا پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ آگے کی ساری پلاننگ تیار رکھتا تھا چاہے وہ مرنے کی ہی کیوں نہ ہو اس نے گردن اٹھا کر سامنے دریا کو دیکھا وہاں سے چٹانے اور غار دکھائی نہیں دیتے تھے مگر جب وہ بیلون میں اوپر اڑ رہے تھے تب وہ نظر آتے تھے بالکل ویسے جیسے ڈاکٹر ابراہیم کی دی گئی کینڈی کے ریپر پہ بنے تھے بہارے اسے ایک دم یاد آیا یاد ہے عائشہ کہا کرتی تھی کہ قرآن میں نشانیاں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو اس روز وہ ہمیں کیا بتانا بھول گئی تھی ہاں بہارے نے اس بات میں سر ہلایا پتا بہتا ہوا ان کے قدموں کے قریب آ رہا تھا جیسے ہی وہ مزید آگے آیا بہارے نے اپنے پاؤں سے اس کا راستہ روکنا چاہا حیا کو احساس ہوا کہ وہ دونوں پتے کو دیکھ رہی تھی بہارے نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے نہیں کی عائشہ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ آخر میں جنگ کون جیتا بہارے نے اپنے پیر سے پتے کو واپس دھکیلا وہ ذرا پیچھے ہوا پھر اسی رفتار سے واپس آیا اب کہ بہارے نے اسے نہیں روکا وہ ان دونوں کے پیروں کے درمیان سے گزرتا تخت کے نیچے بہتا چلا گیا مسلمان جیتے تھے یہ تو مجھے پتا ہے حیا کو حیرت ہوئی یہ تھی وہ بات جس کو جاننے کے لیے اسے بہت تجسس تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا سو میں نے اسٹوری بک سے پڑھ لیا تھا بعد میں ساتھ ہی بہارے نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا بچڑا ہوا پتا اپنے درخت سے بہت دور پیچھے کو بہتا چلا جا رہا تھا بس یہی بات تھی ہاں بہارے نے اس بات میں سر ہلایا حیا کو مایوسی ہوئی تھی یہ تو سامنے کی بات تھی کہ مسلمان ہی جیتے تھے تو پھر بہارے نے سمجھا عائشہ بتانا بھول گئی ہے جبکہ عائشہ نے اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ سب جانتے ہیں احزاب کی جنگ مسلمانوں نے جیتی تھی یہ کوئی اہم بات تو نہیں تھی شاید ڈاکٹر ابراہیم اسے یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ آخر میں یہ جنگ وہ جیت جائے گی پھر بھی کہیں کچھ مسنگ تھا کچھ تھا جو وہ مس کر گئی تھی اس نے خفیف سا سر جھٹکا پتہ نہیں بہاریں ابھی تک گردن موڑے دور جاتے پتے کو دیکھ رہی تھی وہ پتا جسے اب کبھی اپنے درخت کے پاس واپس نہیں آنا تھا جہان آیا تو وہ لوگ اہلارا گاؤں آ گئے اب شام ہو رہی تھی سو وہ وہیں سے واپس ہو لیا جبکہ انہوں نے کیب لے لی اور واپس آشیانہ آ گئے جہان نے کہا تھا کل یہاں سے روانہ ہونا ہے اسی حساب سے وہ آج پیکنگ کر رہی تھی پنار رات میں چائے دینے آئی تو ان کو سامان سمیٹتا دیکھ کر افسردہ ہو گئی میری منگنی ہوگی سرما میں کیا تم لوگ آؤ گے میں تمہیں ضرور انوائٹ کروں گی میں ضرور آؤں گی بہارے نے چہک کر کہا پھر حیا کو دیکھ کر مسکراہٹ ذرا سمٹی میرا مطلب ہے شاید آؤں پنار مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتی باہر نکل گئی عائشہ کہتی ہے جب میں اس کے پاس آ جاؤں گی تو ہم دونوں دور کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے جہاں پاشا بیبی نہ ہو اور جہاں ہم عائشے اور بہارے بن کر رہے منا اور ہنہ نہیں اور پھر وہاں ہم بہت سا پڑھیں گے بھی صحیح میں کیا کہہ سکتی ہوں اس نے شانے اچھکاتے ہوئے اپنے سفری بیگ کے اندرونی زب کھولی ایک خانہ ذرا پھولا ہوا تھا اوہ اسے یاد آیا اس نے اس خانے سے وہ سیاہ مخملی ڈبی نکالی اپنا فراک تہ کرتی بہارے وہ ڈبی دیکھ کر چھٹکی پھر اس کے پاس چلی آئی حیا نے ڈبی کھولی اندر سیاہ مخمل پہ وہ نازک سا نیکلس جگمگا رہا تھا حیا نے نگاہیں اٹھا کر بہارے کو دیکھا پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری پھر الجھن اور پھر سمجھ کر اس نے نفی میں سر جھٹکا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہو سکتا کیا تم نے اسے خریدا ہے میں نے اور عبد الرحمن نے مل کر اسے خریدا ہے عدلار کی شہزادی کے لیے بہارے نے اپنے فراک کو آخری تہ دی اور پلٹ کر اسے بیگ میں ڈالا جیسے وہ افسردہ ہو گئی تھی کیا پھر کبھی تمہارا موتی نکلا حیا نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھا میں نے پھر نہیں ڈھونڈا مگر جب کبھی موتی نکلا تو یہ میرے پاس نہیں رہے گا حیا میں نے اپنا موتی عبد الرحمن کو دیا اس نے مجھے دے دیا مگر وہ بوسفورس میں گر گیا عائشہ نے بھی اپنے موتی عبد الرحمن کو دیے اس نے وہ تمہیں دے دیے اب یہ بھی مجھ سے گم ہو جائے گا میں یہ نہیں لوں گی مگر یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے بہارے بہارے بیگ چھوڑ کر استا مکمل پر سے نیکلس اٹھایا اس کی ہک کو الٹ پلٹ کر کر دیکھا اور پھر اسے حیا کی کلائی کے گرد لپیٹ کر اس کی ہک آخری کنڈے کی بجائے کلائی کے گھیرے کے برابر ایک کنڈے میں ڈال دی یوں کہ نیکلس کلائی کے گرد پورا آ گیا اور ایک لڑی سی ساتھ لٹکنے لگی جیسے کی لٹکتی ہے یہ اب تمہارا ہو گیا وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی حیا نے کلائی کو گھما کر دیکھا زنجیر سے لٹکتے ہیرے بہت بھلے لگ رہے تھے کلائی کے این سائٹ پہ ایک لمبا سا کنڈا خالی تھا تم نے پھر سیب ڈھونڈے بہار نے بھی اسی خالی کنڈے کو دیکھ کر کہا نے سر اٹھا کر اسے اسے دیکھا بس ایک دفعہ اس میں سے کیا نکلا چند لمحے دیکھتی رہی پھر نفی میں گردن ہلائی پتہ نہیں بس وہ کوئی اچھی چیز نہ تھی مگر تھا کیا جانے دو اس نے پھر سے اپنی کلائی کو دیکھا اوپر ہاتھ کی تیسری انگلی میں پلیٹینیم بینٹ تھا وہ دونوں بل واسطہ یا بلا واسطہ جہان کے ہی تحفے تھے شکریہ بہارے وہ ذرا سا مسکرائی تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے نا کیا میں پھر کبھی عبد الرحمن سے نہیں مل سکوں گی بہارے اب سرخ صوفے کے کنارے جا ٹکی تھی اور ہتیلیوں پہ چہرہ گرائے اداسی سے پوچھ رہی تھی نہیں کبھی بھی نہیں تمہیں اب اس بارے میں سوچنا چھوڑنا ہوگا وہ اپنی باقی چیزیں سمیٹنے لگی مسلسل حرکت سے کلائی سے لٹکتی زنجیر ادھر ادھر جھول رہی تھی میں کل انقرہ سے ایران چلی جاؤں گی اپنی بہن کے پاس تم لوگ پھر کدھر جاؤ گے دیکھو پتہ نہیں اس نے مصروف سے انداز میں ٹالنا چاہا کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے اس کے متحرک ہاتھ ٹھہر گئے اس نے سر اٹھا کر بہارے کو دیکھا تم نے اس وقت کچھ سنا تھا نا بہارے کیا سنا تھا بس اتنا سا اس نے انگلی اور انگوٹھے کو ایک انچ کے فاصلے پر رکھ کے بتایا مگر جان بوجھ کر نہیں خود بخود اور تم نے کیا سنا عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا کیا کوئی کیلس جا رہا ہے واللہ مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہا تھا اس ساتھ میں قسمی انداز میں ہاتھ سے کان کی لو کو چھوتے ہوئے کی آواز نکالی اور تم نے یہ بات عائشہ کو بتائی نہیں بہاریں ذرا سی اٹکی تھی جہان نے کہا تھا اس نے اگر سنا ہو تب بھی وہ کچھ نہیں سمجھے گی اس نے اپنی عقل کی بجائے جہان کی عقل پہ بھروسہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا اور واپس پیکنگ کرنے لگی بہارے سے انہیں کوئی خطرہ نہ تھا بیگ کی ایک زپ میں ڈی جے کی ٹوٹی اینک رکھی تھی اس نے احتیاطاً اسے وہاں سے نکال کر اپنے ہینڈ بیگ کے اندرونی خانے میں رکھ دیا جہاں سفید رومال میں کچھ لپٹا ہوا رکھا تھا اور پھر بیگ کی زپ زون کی آواز کے ساتھ زور سے بند کی کل انہیں انقرہ جانا تھا آشیانہ کی فیملی اور فاتح ان کو سی آف کرنے آشیانہ کے سہن میں کھڑے تھے اتنے دن یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہوٹل میں نہیں بلکہ کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں اب ایک ایک کو خدا حافظ کرنا مسز سونا اور پینار کے گلے لگ کر دوبارہ آنے کا بے یقین کھوکھلا وعدہ کرنا سب بہت اداس کر دینے والا تھا اس کی آنکھیں بار بار بھرا رہی تھیں ترکی میں اگر اس نے بہت کچھ کھویا تھا تو بہت کچھ پایا بھی تھا کبھی جب وہ سود و زیا کا حساب کرنے بیٹھے گی تو پانے والا پلڑا شاید بھاری نکلے پینار کی ایرانی بلی گورفیلڈ اس کے بازو میں تھی حیا سے مل کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھی اور بہارے سے گلے ملی تو دونوں کے درمیان نرم بلی آئی جب کبھی میری بلی بچے دے گی تو میں ایک تمہارے لیے بھی رکھوں گی چھوٹی بلی بہارے نے کچھ کہا نہیں بس اداسی سے نفی میں سر ہلا دیا مسز سونا گیٹ تک فکر و اپنائیت سے پوچھتی رہی تھی کیمرے موبائل چارجرز سب رکھ لیا تھا نا راستے کے لیے پانی رکھا کچھ کھانے کو چاہیے ترک بہت ہی پیاری قوم تھی کیا پینار کی بلی کی بھی سرما میں منگنی ہو جائے گی ہم ہم وہ تو یوں ہی کہہ رہی تھی اس نے ہولے سے اس کے سر پہ چپت لگائی پھر پلٹ کر دیکھا وہ سب انہیں ہاتھ ہلا رہے تھے حیا نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا وہ ان لوگوں کی مہمان نوازی کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتی تھی البتہ وہ اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ اب جب بھی وہ اپنے ملک اور اپنی یونیورسٹی میں کسی ترک بلکہ کسی بھی غیر ملکی اسٹوڈنٹ سے ملے گی تو کوشش کرے گی کہ اس کے لیے بھی وہ اتنا ہی وقت نکالے جتنا ان ترکوں نے اس کے لیے نکالا تھا اور جتنا وہ ہر مہمان کے لیے نکالتے تھے اور کاش وہ یہ کر بھی سکے جہان نے بہارے کے سارے کاغذات اسے پہنچا دیے تھے البتہ انقرہ میں وہ خود انہیں نہیں ملا تھا ہایا نے اسے ایئرپورٹ پہ سی آف کرنا تھا اور تہران میں اس کی بہن نے اسے ریسیو کر لینا تھا بہارے ایئرپورٹ پہ آخری وقت تک داخلی احاطے کو دیکھتی رہی شاید وہ آ جائے وہ نہیں آئے گا بہارے اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں آ سکے گا بہارے کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں پس منظر میں اعلان ہونے لگا تھا کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے حیا اس کی بات پہ حیا نے گہری سانس بھری اور بہارے کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر کہنے لگی بہارے گل زندگی میں انسان کو ہر چیز ویسے نہیں ملتی جیسے اس نے سوچی ہوتی ہے سب ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا اور جو ہم کہتے اور سوچتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے مگر یہ نہیں ہو سکا اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کبھی دوبارہ مل نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ہو اس کے ہاتھوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دیے کھڑی بہارے اس بات پہ چوکی پھر ایک انوکھی سی چمک اس کے چہرے پہ امڑ آئی ہاں بہارے ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ کسی شاپنگ مال میں کسی ریسٹورنٹ میں کسی فلائٹ کے دوران ہم کئی سال بعد اچانک سے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں زندگی میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے ہاں واقعی مگر پھر اس کا چہرہ ذرا سا بجھا لیکن میں تمہیں کیسے پہچانوں گی تم تو نقاب کرتی ہو اگر قدرت نے ہمیں کسی ناممکن کنڈیشن میں آمنے سامنے کر دیا تو پہچان بھی وہ کروا دے گی اب کے بہارے کھل کر مسکرائی بہت دیر بعد اس نے بہارے کے معصوم اداس چہرے پہ وہ مسکراہٹ دیکھی تھی حیا سلیمان بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے اس نے باری باری حیا کے دونوں رخسار نقاب کے اوپر سے چومے اور پھر بہارے گل چلی گئی زندگی کا ایک باپ ٹھک سے بند ہوا جہان کی جاب کا اصول تھا کہ ایک اسائنمنٹ ختم ہو جانے کے بعد اس سے متعلقہ تمام کانٹیکٹ سے تعلقات قطع کر دینے تھے ہاں اگر جاب کے دوران دوبارہ کسی دوسرے اسائنمنٹ کے لیے ان تعلقات کی ضرورت پڑے تو ان کو پھر سے بحال کیا جا سکتا تھا بس ایک مہوم سی امید تھی کہ شاید یوں کبھی وہ چاروں پھر اکٹھے ہو سکیں مگر بہت مہوم جیسے تیز آندھی میں ٹمٹماتی موم بتی کا شعلہ